عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں جریری نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ کی کیا رائے ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تین چکروں میں رمل اور چار چکروں میں چلنا کیا یہ سنت ہے کیونکہ آپ کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنت ہے کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی میں نے کہا آپ کے جملے کا کہ انہوں نے درست بھی کہا اور غلط بھی کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینے کی ناموافق آب و ہوا بخار اور کمزوری کے باعث بیت اللہ کا طباف نہیں کر سکتے کفار آپ سے حسد کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا ان کی بات سن کر آپ نے انہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ تین چکروں میں رمل کرو اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی مجھے سوار ہو کر صفا مروہ کی صحیح کرنے کے متعلق بھی بتائیے کیا وہ سنت ہے کیونکہ آپ کے قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا جھمکٹا ہو گیا وہ سب آپ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں سے نکلیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کے سامنے سے ہٹانے لیے لوگوں کو مارا نہیں جاتا تھا جب آپ کے راستے پر لوگوں کا ٹھٹا لگ گیا تو آپ سوار ہو گئے کچھ حصے میں چلنا اور کچھ میں سعی کرنا یعنی تیز چلنا ہی افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی کرنا چاہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچپن